حضرت جبیر بن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ مغرب کی نماز میں سورہ وطور پڑھ رہے تھے جب آپ اس آیت پر پہنچے کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے یا یہ خود اپنے خالق ہیں یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کر لیا ہے اصل یہ ہے کہ ان میں یقین ہی نہیں کیا ان لوگوں کے پاس آپ کے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ لوگ حاکم ہیں تو میرا دل اڑنے لگا حضرت سفیان نے بیان کیا لیکن میں نے ظاہری سے سنا ہے وہ محمد بن جبیر بن مطعم سے روایت کرتے تھے ان سے ان کے والد حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورہ وطور پڑھتے سنا سفیان نے کہا کہ میرے ساتھیوں نے اس کے بعد جو اضافہ کیا ہے وہ میں نے ظاہری سے نہیں سنا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چون